کیسے شخص کی کتاب پڑھ رہا تھا جو شخص خود اللہ کے رستے میں آج الحمدللہ شہید ہو چکا ہے اس شخص نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حدیث میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو بلائیں گے پوچھیں گے کہ بھائی تجھے کیا مقام ملا کہے گا اللہ بڑا زبردست مقام ملا ہے بڑی سونی بڑی اعلیٰ جنت ملی ہے مجھے اللہ کہیں گے کچھ اور بھی چاہیے کہے گا اللہ سب کچھ مل چکا ہے کچھ نہیں چاہیے اللہ کہے گا کوئی تمنا تو کر تیرے دل میں کوئی تمنا تو آتی ہوگی کہا اللہ ایک تمنا آتی ہے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کے شہادت کا جو مزہ ملا تھا نا مجھے شہید ہوتے وقت وہ دس بار دوبارہ حاصل کروں اس لیے کہ وہ شہادت کا جو مزہ تھا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولا پھر اللہ کہیں گے نہیں دنیا میں تو نہیں جا سکتا یہی رہنا پڑے گا یہی رہ لے پھر ایک شخص کو اللہ کھڑا کریں گے اس شخص سے کہیں گے کہ تو جہنم میں ہے وہ کہے گا جہنم میں ہوں اللہ کہے گا اگر تجھے دنیا میں بھیج دوں تو ساری دنیا کا سونا میرے رستے میں دے گا یا نہیں دے گا وہ کہے گا اللہ سب کچھ دے دوں گا تو مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں سب کچھ قربان کر کے جنت پاؤں اللہ کہے گا اب تو جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے وہ شہید مصنف کہتے ہیں اور مسلمانوں تم اس گندی دنیا میں رہ کر شہادت کی دعا نہیں کرتے ہو شہید جنت میں جا کر بھی اللہ سے شہادت کی دعا مانگے